وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے گروی پر اگر کوئی نفع حاصل کرتا ہے مثال مثال کے طور پر اگر کسی نے پانچ لاکھ روپیہ کسی سے آپ نے لیا اور بدلے میں اپنے مکان کے کاغذ اس کے پاس رکھے یا مکان گروی رکھا تو ایسی صورت میں شریعت متحرہ یعنی اسلامی قانون یہ کہ وہ پانچ لاکھ روپے آپ کو دو سال بعد تین سال بعد جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس ان دنوں میں دینا ہے واپس اس تاریخ میں لوٹانا ہے اور وہ کاغذ میں مکان آپ کو واپس لوٹا دے گا لیکن اگر وہ اسی مکان میں جس میں آپ رہتے ہیں اور وہ گروی رکھا ہے اور پھر اگر وہ اس پہ کرایہ لیتا ہے آپ سے یا اس پر پانچ لاکھ روپے پر کچھ پیسہ اس نے ٹھہرا لیا کہ اتنا پیسہ مہینے کا لوں گا تو پھر یہ سود کی کنڈیشن بیاج کی کنڈیشن بن جائے گی یہ سود ہے اور یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں لیتا ہے تو رہن رکھنا یعنی گروی رکھنا اس کی تو اجازت ہے لیکن گروی پر کوئی نفع اگر حاصل کرے کوئی فائدہ حاصل کرے تو وہ سود ہے وہ بیاج ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی